لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ جا دیوانہ دیوانہ ہو گھائل بھاگ مرسل مٹھڑو حضرت عظیم عظیم البرتبت البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شکرانا رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت بدعت قاطع نجدیت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا وہ کلام پیش کروں گا جس کی فرمائش مجھے کی گئی اور میں نے آج تک اس محفل میں شاید یہ کلام نہیں پڑھا امید ہے کہ انشاءاللہ اس کلام کو سن کر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے سرور کہوں مالک و مالک چل پدم شان ہیں انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بنا جانے جانے جانے جانے جانے جان جانے سارا نظارہ کروں میں یہ جان ان پر نثارہ کروں میں یہ جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں اشارہ کروں میں جانے جان جانے جانے جان جانے جانے جان جانے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد کی دباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہے جانے جان جانے ساڈی جان ویتو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان ویتو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا دل جانے جا جانے تی مایا جانے جا جانے تی ماں جانے جا جانے تی مایا جانے جان میں جانے تل تارا نور کا جو گدا لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے گیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر پیا لا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر پیا لا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیرے ہی ماں رہا ہے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر ہاں تاج والے دیکھ کر ہاں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا دل مشکات سینا سجا جا نور کا تیری سورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل لگا تھا نور کا ناریوں کا ٹھنڈا جا جانور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا جا جانور کا سے نقاب میں ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ہاں، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے نور کا ہاں، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں نسل پاک میں بچہ بچہ نور بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو وے نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ رے لہنا نور کا ہے روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے جانے تجلا کرو وہ کرم ہو میرے گواہ سچ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو ایک بالی ہے مجرم وہ اپنے اپنے کا سامان کروں شکار شفیع روزے جزا تجھے سنو بے بسی ہو بے بسی ہو جو مجھے پرسش امان کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ گئے کس نے بلا ٹوٹی گئے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا گئے کس سے کہتا گئے کہ للہ خبر لیج میری کیوں ہے بیٹا چینی کا رونا کیا گئے اس کی بے چینی سے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے ملائی کرے معروف کہ آقا ایک مجرم ہے اس سے ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا گئے دفتر آماد ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے بندہ بے شاہ رحم میں وقت پا ہے اب کوئی دم میں تارے بنا ہوتا ہوں آپ آ تو کیا خوف ہے کھٹ کا کیا سن کے یہ عرض میری فریاد ہمتی جو کرے حال میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم موری آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے آقا آ جائیں آقا آ جائیں جب آقا کو آتا ہوا دیکھوں تو کیا کہوں لو آ میرا ہاں حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا گئے کہ میرا کون والی گئے آئے سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے بستیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لو آیا میرا آیا ہاں۔ بارے آ گئی جان تنے بے میں یہ آنا کیا جان جانو جان بدن میں لوٹائی مسکرانا میرے حضور ہے آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر پھر پھر مجھے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا دو اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس کے تمہارا کیا گئے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم گئے ہم ارے حکم والا کی نہ تعمیل ہو سہرا کیا گئے میں شر میں اٹھے شو کے واہ واہ بار واہ سبحان اللہ بار شبھ ہارلا یس ایک میشن میں اٹھے شور کے چشم پتور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا اس رحم کے اس سائے دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا مجرم ہوں اپنے اپنے کا سامان کروں شان شیلی انروزے جزاک تجھے یپیلی یعنی انروزے جزاک تجھے تیرے دوست پہ سے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو حیران کی سب سے بالا قوانا کا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونے میں ہم بھی آتا جتا تاج داروں کا آقا ہمارا نبی جی کے تنگوں کا دوبل کے آبے حیات ہے مجانے مدینہ ہمارا نبی کن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا کا ہمارا نبی جس کی دو کو سگے کو سر حسن سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارا نبی دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے سے مشکو بلا الوز نام تو گپتن کمال بے ادبی کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے ارے خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دونا ہے تم تم ہی تم ہی تم گو یہاں تم ہو وہاں تم ہو بولو تم ہی تم گو ہی تم گو یہاں تم ہو وہاں ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے چنا تم ہو ہے میرے شاہ میں چنی دو چنو تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دگن میں زباں تمہارے لیے بدن میں تمہارے لیے مارے یہاں تمہارے لیے وہاں تمہارے لیے یہ شمس و قبر یہ شام و صبر یہ گے و شبر یہ باغ و صبر یہ تہ و صبر یہ تاج و کمر یہ حکم با تمہارے لیے آقا تمہارے چمن سمن سمن پبن پبن پہ دن سدانے تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جگہ میں لیے تمہارے دیے اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کیا کیا زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چار سیے یہ سترے بدان تمہارے شرح صفات پھر ہوئی تمام عمر کہیں نات نات نہ ہوئی زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نات نات ہوئی غریب فکر ہوں آپ کر دیجئے

ان کے سنا کی خامشی ہائے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سنا کی خامشی ہے ہیں آئینہ دارے بورے وسپے فل ارے ان کے پل پل کی خاموشی بھی لبے ہے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو لقد نبئ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی کا مختصر لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر اس پہ